دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے بھائی یہی تو ہمارے کمائی کی جگہ ہے کمائی کی جگہ ہی نہ رہے کھیتی نہ رہے تو کھیت کہاں سے ہوگا گا کھیت نہ ہو یہ کھیت ہے تو کھیتی کھیت نہ ہو تو کھیتی کہاں سے ہوگی کیا کھائیں گے دنیا نہ ہو تو دین کیسے بنے گا اب دنیا کہتے کس کو ہیں یہ بھی سن لیجیے دنیا کس کو کہتے ہیں ہاں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں چیز دنیا سوال قائم کرتے ہیں دنیا کیا چیز بار بار اعلان کر رہے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے سوال قائم کرتے ہیں شعر شعر کے اندر ایک ہی مصرے میں سوال اسی مصرے میں جواب یہ مولانا کا کمال اسی مصرے میں سوال اور اسی مصرے میں جواب بھی دیتے ہیں چیز دنیا دنیا کیا چیز ہے از خدا غافل خدا دنیا سے غفلت کا نام ہے دنیا میں قماش و نقل و دوں یہ قماش یعنی چاندی نئےاشو نقرو کماش مانے کپڑے کماش مانے اچھے کپڑے اور نقرا مانے چاند نئے قماش نقرو فرزند دلہن یہ اولاد بیوی بچے اس کی نعمتیں اس کو دنیا نہیں کہتے دنیا کہتے ہیں اللہ سے غفلت اگر ایک شخص کے پاس مال دولت بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں اور دوسری نعمتیں بھی ہیں تو لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے مثلا کاروبار کر رہا ہے آزان ہو گئی فوراً گاہکوں سے کہہ دیا بھائی اب نماز کے بعد سودا بیچیں گے آپ تھوڑی دیر کے بعد آنا اور نہیں تو بھائی تمہیں جلدی ہے سامنے دکان کے لیے فلاں جو دکان ہے وہاں چلے جاؤ اس کے بعد جو ہے تو یہ یہ انسان دنیا دار نہیں ہے یہ ایک پکا اللہ والا ہے اور اگر ایک غریب آدمی ہے روپڑی میں رہتا ہے لیکن خدا سے غافل نازان اذان ہوتی ہے اس کے کانوں پہ جو نہیں رہی بیٹھا ہوا ہے یا سنیما بھی نہیں کر رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے یہ پکا دنیا نہ اللہ والا ہونے کے لیے دیندار ہونے کے لیے مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا کوئی شک نہیں اسی کو فرمایا کہ چیز دنیا از خدا غافل دنیا وہ شخص جو اللہ سے غافل ہے بس وہ دنیا دار وہی دنیا ہے ورنہ مال و دولت کے ساتھ جب پیغمبری جمع ہو سکتی ہے اگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ملک و دولت سے نوازا پہلے بھی سنایا تھا واقعہ قرآن پاک میں بھی کہ تخ پر ہواؤں میں ہوتے تھے ہواؤں پر بھی حکومت تھی جنات پر حکومت تھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور کس قدر بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی تو جب پیغمبری جمع ہو سکتی ہے مال و دولت کے ساتھ تو ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے اللہ کے ولی کے بعد بھی مال و دولت ہو لیکن اللہ کو بلاتا نہیں ہے کسی طرح یہ مال و دولت اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتے نہیں ہیں بس یہ اللہ والا ہے یہ قصہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے ایک بزرگ تھے حضرت عبید اللہ رحمت اللہ حضرت عبید اللہ رحمت اللہ بڑے اللہ والے تھے اور بڑے مال دولت صاحب مال کی تھے بوڑھے اور شکاری کتے اور ایک نوکر چاکر خوب تھے ان کے پاس تو ایک دفعہ یہ ملا جامی رحمت اللہ ہے جنہوں نے شرح جامی لکھی ہے نا شرح جامی کے مسلم ملا جامی رحمت اللہ ایک بات اور بتاؤں کہ ملا ملا جو ہے آج جاہل لوگوں نے ملا کو جو ہے بہت حقیر جانا ہے اچھا تو ٹھیک اللہ جامی رحمت اللہ علیہ جو شرح جامی کے مصنف ہیں وہ ان سے بیت ہونے کے لیے تشریف لے گئے جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا گھوڑوں کے استبل اور شکاری کتے اور یہ سب مال دولت دل میں خیال آیا کہ ارے یہ بھی کوئی اللہ ہے کے پاس تو اتنا مال و دولت ہے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ والے جو ہے وہ تو بس سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور فقیری کی حالت میں ہوں گے چٹائی ہوگا بس کچی چھت ہوگی یہ کیا یہ کیسے اللہ والے دل میں بدگمانی شیطان نے ڈال یہ کیسے ہو سکتا ہے تو گئے تھے گئے ہونے لیکن واپس آ گئے رات کو خواب دیکھا خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے اور کسی سے انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا پیسہ اور قرض کا قرض مانگنے آ گیا اور ان کے پاس ہے نہیں پریشان ہے وہ قرض مانگ رہا ہے اور یہ پریشان ہے بہت مصیبت کا عالم ہے اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ وہ تشریف لائے گھوڑے پر سوار آ کر پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ سخت مصیبت میں ہوں یہ قرض پا ہے قرض ادا کیے بغیر میں میرا معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا ہے کیا کروں تو فوراً اپنے پاس سے ایک تھیلی تینار کی نکالی اور کہا یہ لو اس سے اپنا قرض ادا کرو اور اس میں ٹھیک اتنی ہی رقم تھی جتنا ان کا قرضہ تھا انہوں نے فوراً وہ پہلی جو ہے قرض خواب ہو دی معاملہ نمٹ گیا جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو روتے ہوئے پھر حاضر ہوئے حضرت عبید اللہ کی قیمت کہا کہ حضرت بیت کر دیجیے کہا کہ کل تو آئے تھے آپ کسی ارادے سے آئے تھے کہ حضرت بیت ہونے آئے اچھا تو بیت کیوں نہیں ہوئے اب خاموش بھائی بتاؤ بیت کیوں نہیں ہوئے تھے خاموش تو کہا نہیں بتانا پڑے گا کہا دل میں یہ بات آئی کہ اتنی مال و دولت کے ساتھ جو ہے ولایت کیسے ہو سکتی ہے ولی اللہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے مال کے ساتھ اور کہا کہ اچھا کوئی مصرا تم نے تمہارے دل میں کوئی مصرا بھی آیا تھا اس کوئی بات آئی تھی وہ بتاؤ کہا نہیں حضرت تو سب رہنے دیجیے آپ کہا نہیں بتانا پڑے گا اچھا تو اگر دل میں یہ آیا تھا کہ نمر دانس نمر دانس کہ دنیا دو سال بد مانے اللہ والا رجال اللہ کہتے ہیں رجال اللہ الغیبی آدمی تو دل میں آیا کہ دانس کہ دنیا دو سال اللہ والا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہو اتنی جھنجٹ کے اندر مال و دولت میں گھوڑے یہ وہ ڈیما بیمار ان جمیلوں کے اندر کہاں اللہ والا کہاں ہو سکتا ہے تو کہا کہ بالکل ٹھیک کہا ہوتے نمر دانس کہ دنیا دوستار ہے کہ جو آدمی دنیا کو دوست رکھتا ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ساتھ میں میرا ایک مصرا میرا بھی لگا لوں تاکہ شعر مکمل ہو جائے کہا کہ اگر دنیا برائے دوست دارت اگر دنیا برائے دوست دارت اگر دنیا اس کے پاس ہے لیکن اللہ کے لیے کیا خواب پورا کہ جب جب مال مال اگر دنیا دنیا کو دوست رکھا ہوتا تو مال کسی کو کیوں دیتے ہیں مدد کیوں کرتے ہیں جتنا قرضہ تھا سب ادا کر دیا تو معلوم ہوا کہ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا دنیا نام مال و دولت کا یا غربت کا نہیں اگر دنیا برائے دوست دو اگر یہ مال دولت سب اللہ کے لیے رکھا ہو کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں گے کسی کے کسی خیر کے کام میں لگا دیں گے بہت سے ایسے سیٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنی کمائی کا بیشتر حصہ مساجد کی تعمیر میں لگا رہے ہیں مدارس ورنہ یہ آج کل یہ کہاں غریب آدمی تعمیر کر سکتے ہیں مساجد بڑی بڑی بتائیے جن کو اللہ نے مال و دولت بھی دیا ساتھ میں ان کو خیر کا مادہ بھی دے دیا وہ اپنے مال کو کر سکتے ہیں دیکھیے کتنا بڑا دارالعب بنا غریب آدمی بنا سکتے ہیں اتنا بڑا دار اس لیے مال والوں کی بھی عزت کرنا دین نے سکھایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال والوں کی عزت فرمائی کیوں فرمائی اسی لیے کہ یہ مال جو ہے فی نفس سے ہی برا نہیں ہے اپنی داد سے برا نہیں ہے اس کا استعمال اچھا یا برا اس کو اچھے کام میں استعمال کیا یہ نعمت بن گئی ہماری آخرت بنی آخرت کا ذخیرہ بنا اور اگر برے کام میں استعمال کیا تو یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے پریشانی کا باعث ہے تکلف سے بولنے کو بھی نہیں کرتا ہر ہر دور کے اندر اپنا نبی اپنا رسول بھیجا نبی اور رسول میں فرق ہے نبی اور رسول میں فرق ہے نبی ہر پیغمبر نبی ہے لیکن ہر پیغمبر رسول نہیں رسول وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی صحیفے یا کتاب بھی نہ دل سکائی تو ہر نبی جو ہے وہ پیغمبر جو ہے ہر پیغمبر نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر پیغمبر رسول نہیں رسول وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نازل فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر ضرور حضرت موسا علیہ السلام پر توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیب ہے نا اور بعض صحیح بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے حضرت شیخ علیہ السلام پر نازل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئے ان کو صحیفے کہتے ہیں جو چھوٹی کتابیں ہیں تو غرض یہ کہ یہ القابات جو بتاتے ہیں تو جتنا ادب اپنے بزرگوں کا ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنا ہی فرض ہوگا تو ہر کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جس طرح اپنے کسی پیغمبر کو کسی رسول کو بھیجا کسی نبی کو بھیجا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد خاطب النبیین شفیع المدین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ولایت کا سلسلہ قائم ہے تو ان شریعت کے ان احکامات کو خوبصورتی کے ساتھ عوام کی فہم کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو یہ طریقہ بھی ہے اللہ کا کہ جب کسی کو کچھ ملا تو سیکھے تو ذہنی تو جتنا ادب ہوگا چاہے ادب ظاہری ہو اور ادب باطنی بھی ہو ان سے بھی ادب کریں تو یہ القابہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیدی کے معنی سیدی معنی سردار سیدی سردار کو کہتے ہیں امام کو کہتے ہیں بزرگ شخصیت کو کہتے ہیں اور سندی معنی کے قابل اعتماد سند سند کہتے ہیں نا سند کیا ہوتی ہے سند اعتماد ادارے کا اعتماد کہ یہ حافظ عمر صاحب نے ہمارے یہاں سے حفظ کر لیا اعتماد کی سند میں تھی سند کس کو کہتے ہیں اعتماد تو ایسی شخصیت جس پر سو فیصد آپ کو اعتماد اپنے گمان میں ہم نے اپنے شہر پر پورا پورا اعتماد کیا تو اپنے اپنا ان کو مقتدا بھی بنایا سیدی بنایا ہمارے یہ پیشوا ہیں امام ہیں سیدی اور سندی ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہمارے گمان میں یہ اور محبی اور محبوبی تو سب جانتے ہیں محبوب ہمارے محبوب ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں محبی کے معنی وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہے نا یہ بزرگ نے ایک ساتھ میں دیکھا ذرا سا تکبر دیکھا اپنے اچھائیوں کے اچھائیوں کو زیادہ آدمی جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو اچھا دیکھا کہ ان کے کچھ کچھ بیماری ہے اپنے آپ اپنے آپ کو اچھا جانتے ہیں تو کہا کہ آپ جو آتے ہیں تو آپ کو مجھ سے محبت ہے کہا ہمیں آپ سے بے حد محبت ہے اسی لیے ہم آتے ہیں کہ اچھا سیکھیں شہر نے چھ مہینہ توجہ ہٹا رکھی توجہ نہیں ڈالی چھ مہینہ شہر کے پاس آنے کی توفیق نہیں پھر توجہ ڈالی کی آنے لگ گئے کہا کیا بات تھی آپ آئے نہیں چھ مہینے معلوم نہیں دل بند ہو گیا کیا ہو گیا کہا ہم نے چھ مہینے توجہ آپ سے ہٹا لی تو ہمارا کسی دینی مجلس میں جانا اپنے مربی کے پاس جانا شیخ کے پاس جانا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اور ان کا فضل ہوتا ہے نیکی کی توفیق ہونا اور یہی اولیاء اللہ کی توجہ اور محبت کا اثر ہوتا ہے جو معین آتے ہیں دینی مجلس میں آتے ہیں محبت میں آتے ہیں لیکن اس کو اپنے شیخ کا فیضان سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے شہر کا فیضان ہے ورنہ ہم اس قابل نہ تھے ہم کو توفیق نہ ہو تو بھی یہاں یہ ہے کہ محبت وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے پہلے ہم نے محبی کی الفاظ کے اندر پہلے محبی وہ مجھ سے محبت کرتے اگر ان کی محبت کا پیغام نہ سمجھا تو پھر معاملہ بنے گا نہیں یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کیا مانے کوم کیا معنی ہیں اللہ تعالیٰ محبت کریں گے ان سے ہے نا پہلے اپنی محبت کو بیان کرنا ہے میں ارکتم منکم کو مانتی نہیں کہ جو تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے ہے نا فسو می اکلوم ایک بات سبب بہت بڑا یہاں دیا گیا ہے کہ اللہ کو ہمارے دین کی حاجت نہیں ہے ہم کو اللہ کی حاجت ہے ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہوگا اللہ کی بڑائی میں ہماری نماز پڑھنے سے اضافہ ہوگا ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہوں گے نہیں اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہے اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں نماز پڑھ کے ہم اپنا فائدہ کریں گے کہ نہیں اپنی جنت بنائیں گے کہ نہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کا فائدہ ہے نمود اللہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس لیے فرمایا کہ فصو کا یا اللہ قوم اگر تم میں سے کوئی لوگ دین سے پھر آئیں گے فصو کا یا اللہ قوم بس پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم پیدا فرمائیں گے تمہارے دین کی تم کو راضی کرنے میں نہیں لگ جائیں گے کہ ذرا نماز پڑھ لیا کرو یہ کر لیا نہیں اللہ کو حاجت نہیں ہے جتنا دین اللہ نے پہنچانا تھا سب کو پہنچا دیا سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دین کو پہنچا دیا ہے نا بما نا نا بلا پہنچا دیا ہاں تو اب کیا فرما رہے ہیں اگر تم سرکشی دکھاؤ گے غرور کرو گے تکبر کرو گے تو ہم کیا کریں گے فصو بیا اللہ کی قوم ہم ایک ایسی قوم پیدا فرمائیں گے یہ رب یہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں سنا آپ نے اللہ کی محبت اتنی عظیم شہر ہے کہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور یہاں یہ سبب دے دیا کہ اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے پھرتے ہو پھر جاؤ پھر جاؤ تم اپنی جہنم کو خریدنا چاہتے ہو جاؤ جہنم میں ہم تو نہیں چاہتے تمہیں میں بھیجنا تم اگر چاہتے ہو سرکشی دکھاتے ہو غور تکبر کرتے ہو جاؤ ہم نے اتنی بڑی کتاب نازل فرما دی اس میں ہماری آیات ہیں ہماری نشانیاں ہیں اور نصیحتیں ہیں ڈراوا بھی ہے بشارتیں بھی ہیں ان سب کے سامنے بھی اگر تم سرکشی دکھاتے ہو تو پھر جب اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں پھر فرمایا کہ گیا بیا کے قوم پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم قوم نازل فرمایا اقوام نازل نہیں فرمایا میرے مرشد کی یہ باتیں ہیں کہ فرمایا کہ یہاں اقوام نازل نہیں فرمایا کہ بہت سی قوم معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے عاشق ہیں سب ایک قوم چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو چاہے وہ برما کا ہو چاہے امریکہ کا ہو برطانیہ کا ہو کہیں بھی ہو اللہ کے عاشق ایک قوم ہوتے ہیں ایک قوم اقوام نازلی ایک قوم سارے جو یہاں آئے ہوئے ہیں اور جتنے دین کی محبت میں جہاں جہاں جاتے ہیں وہ سب ایک قوم ہوتے ہیں ایک قوم تو فرمایا کہ یہاں فصوم اللہ اللہ تعالیٰ ایک قوم ایسی پیدا فرمائیں گے ان کا کام کیا ہوگا کہ اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اور یہاں مفسرین کا قول حضرت نقل فرماتے ہیں کہ قدم اللہ تعالی محبت اب اعلیٰ محبت عبادی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان فرمایا ہے یہ کیوں بیان فرمایا یہ بعد میں کیوں کہ پہلے اللہ ان سے محبت کریں گے پھر وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے ہاں؟ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یاد نے چاہا اسی کو یاد ہے یار اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بتانے کے لیے اپنی محبت کو مقدم کرنا ہے پہلے جب تک میں تم سے محبت نہ کروں گا جب تک میں نہ چاہوں گا وزراء اللہ علیکم ورحمۃ ماں من ابداً اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تم پر ماں ما زکا کو من احد ابدا تم میں سے کوئی قیامت تک پاک نہیں ہو سکتی ولاکن اللہ معیشا جو جس کو وہ چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے اس کو پاکی کی توفیق تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اول درجے میں مقدم اللہ نے اس لیے بیان کیا تو اسی لیے شہر کی توجہ ہونا اور اس کی دعا ہونا اور اس کی نظر کرم ہونا انسان کی کامیابی کے لیے اللہ کے محبت کے راستے میں چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس لیے اپنے اوپر جو بھی نیکی کی توفیقات کا اثر دیکھے وہ اپنے شہر کے فیضان ہیں اپنا کمال نہ سمجھے اپنے شہر کا پیغام سمجھے تو اس لیے ہم پہلے کہتے ہیں محبی کہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے یا محبت کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بھی وہ محبوب ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت ان کی محبت ہی کا فیضان رہا یہ نہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی احسان پر شاید کا احسان ہے تو ہمارا بھی احسان نہیں بھائی ہماری محبت تو ان کی ان کے کرم کا صدقہ ہے ان کی محبت کا صدقہ ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ہم کہتے ہیں محبی اور محبوبی اب سمجھ میں آ گئے سیدی کے معنی سندی کے معنی محبی کے معنی محبوبی کے معنی مرشد تو سب جانتے ہی ہیں راستہ دکھلانے والا مرشدی میرا راستہ دکھلانے والا میرا مرشد ٹھیک ہے نا لگا دیا یا نسبتی تو اس میں اشارہ ہے تو یا لگا دیا تو ہمارے مرشد اب اور اب مولائی کو لوگ ملائی نہ سمجھ لیں گے مولا کہتے ہیں دوست کو ہے نا عربی کی زبان بہت بلی زبان ہے ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں تو مولا کا مطلب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں کہہ سکتے تو اللہ تو اللہ ہے خالق خالق ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی لفظ ہے اگر مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں آقا کے بھی ہیں تو اس لیے ہم کو مولا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اللہ کا راستہ دکھلانے والے ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہمارے آقا ہیں یعنی شریعت کے اندر ہماری جو رہنمائی وہ کرتے ہیں اس میں ہمارے وہ آقا ہیں آقا کی حیثیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ شری مولا ہے عارف باللہ عارف مانے پہچاننے والا اللہ کو پہچاننے والا یہی زندگی کا مقصد ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے اور یہاں عبادت کی معنی کیا ہے عبادت کی معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس تصویر لے کے بیٹھ جاؤ کتاب پڑھنا شروع کر دو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو اور دوسرے ذکر اذکار نوافل عبادت کے معنی یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان کر عبادت اسی لیے مبصرین نے اس یہاں جو یہ لیا بدون کا لفظ ہے اس کی معنی لیا کون بنتا ہے یہاں معنی میں یہ لیا کون ہے کہ اللہ کو پہچانو ہم نے اپنی پہچان کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے تو ہم نے ساری کائنات بنائی ہے کہ تاکہ تم ان نشانیوں میں ہم کو تلاش کرو ان نشانیوں میں ہم کو تلاش کرو کہ دیکھو ہماری کائنات میں غور کرو تفکروں کی خلق اللہ کرو خلق خلق خدا میں تفکر کرو کہ اللہ نے کیسی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں سورج چاند ستارے اتنے بڑے بڑے اجسام بنائے ہیں زمین سے کتنے گنا بڑا سورج ہے اور زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ سائنسدان بتاتے ہیں زمین سے سورج کا فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل دور جو سائنسدان بتاتے ہیں اور اتنی دور سے اتنی گرمی وہ ہم کو پہنچا رہا ہے کہ ذرا سی تیز ہو جاتی ہے گرمی تو آدمی بل بلانے لگتا ہے ہے نا اور بعض علاقوں کے اندر پچاس ڈگری پہنچ جاتا ہے بعض علاقوں میں اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور بعض علاقے اللہ تعالیٰ نے ایسے سرد بنائے ہیں جہاں برف ہی برف ہے چھ مہینہ سورج ہے تو چھ مہینے رات ہے چھ مہینے دن ہے چھ مہینے رات ہے ایسے بھی علاقے ہیں ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں کبھی دن نکلتا ہی نہیں ہے ادھر سورج غروب ہوا ادھر سے طلوع چمک کی سوچی شروع ہو گئی عجیب عجیب علاقے جس یسہ سب اللہ کی نشانیاں اور سورج کو اللہ نے وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ اس اس روشنی کے کیا عشر عشیر بھی کوئی بنا کے نہیں دلا بتائیے سورج نکلتا ہے اور پھر آج سے اللہ تعالیٰ بل بھی نہیں لیتے کوئی ہے نا یہاں تو بل دیکھ کر آدمی بل بلانے لگتا ہے بل دیکھ کر بل بلانے لگتا ہے آدمی لیکن اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کا اس کی حرارت کا کوئی بل لیتے ہیں ہم سے مفت میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہوئی ہے اور دن کی روشنی ایسی ہے کہ دن کے دن کے جتنے کام ہیں وہ انسان کتنی رات میں کتنی بھی روشنی کرتے لیکن وہ کام نہیں انجام جو سورج ہے اللہ بھی اسی سے پکتا ہے بارش بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے سورج کی گرمی ہوتی ہے سمندروں کا پانی بھاپ بڑھ کر بند کر آسمان پہ جاتا ہے وہاں سے پھر بارش ہوتی ہے ورنہ اگر سورج کی گرمی نہ ہو پانی بخارات نہ بنے بارش نہ ہو سوکھ جائے سب بنجر ہو جائے اور سورج کی گرمی نہ ہو تو غلہ بھی نہ پکے آم بھی نہ پکے آم آم کے بھی شوقین ہوں گے بہت سے لوگ آم بھی نہ پکے کھجور بھی نہ پکے یہ سارے کام کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج جو ادنا سی کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بنائی ہیں جس میں ہم کو تلاش کرو ہم کو پہچانو کہ ہم کتنے عظیم ہیں کتنے بڑے خلاق عظیم ہیں ہم اتنی بڑی بڑی ہم نے جسموں کو کائنات کے اندر تیرتا ہوا چھوڑا ہے تیرا ہے بتائیے ان کو کوئی سنبھالنے والا ہے کوئی ستون ہے کوئی کھمبا ہے کوئی رستے ہیں ان کے مضبوط سے کہ جس سے نے تھاما ہو نہیں ہمارے حضرت کے دو شعر یاد آ گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والے کی باتوں کو اس میں وہ دم کر دیا ابھی وہ دو شعر باقی ہیں جو میں آپ کو سنانے والا تھا بس جو چکر آ رہے ہیں نا کوئی بیان ایسے ہی چکر کھاتا رہے گا کچھ کوئی کہیں کچھ کہیں کچھ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں میرے بزرگوں کی باتیں ہیں اور ہر ہر بات ان شاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگی اور حضرت نے میرے ان اشعار کے بارے میں حضرت والا اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اشعار بمنزلہ ذکر کے ہیں ذکر کے ہیں تفکرو کی خلق اللہ کی بہترین مثال ہے اللہ کی خلق حکم ہے نا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں فکر کرو ولا کرو کیا ہے ہاں پک کرو ہے تفکرو کرو ہے ہاں ولا کرو اللہ اللہ میں غور مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے جیسے ایک گلاس ہے اس گلاس میں مٹکے کا پانی نہیں آ سکتا مٹکا ہے تو مٹکے کے اندر تالاب کا پانی نہیں آ سکتا تالاب ہے تو اس کے اندر دریا کا پانی نہیں آ سکتا دریا ہے تو اس میں سمندر نہیں سما سکتا تو انسان کے یہ جیڑ دو پاؤں کا دماغ کے اندر اتنی بڑی ذات کیسے آ سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کو مت کرو کہ اللہ کیسے ہوں گے جسم کیسے ہوگا فلانا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سوچ سے پاک ہیں جسم سے پاک ہیں کسی بھی حیثیت جو ہمارے تصور میں آ سکتی ہے اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اس میں غور مت کرو ورنہ گبراہ ہو جاؤ گے حکم کیا ہے خلق اللہ میں ہوگا جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں اس میں غور کرو کہ یہ دیکھو اللہ نے بدبودار کھاد کے کیسے خوشبودار پھول نصیب کیسے خوشبودار پھول اگایا اور اسی کھاد سے اللہ نے مختلف رنگ اور ذائقے کے پھل پیدا فرمائے اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رنگ رنگ پھول کھلائے کسی مٹی سے جو ہے وہ چارہ اگایا جس کو مویشی کھا رہے ہیں اور اس چارے کے اندر اگر آپ تحقیق کریں گوشت کا کوئی انصر ہوتا ہے اس چارے میں گھاس کے اندر گوشت کی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ کھا کھا کے جانور گوشت بن رہا ہے کون کر رہا ہے یہ ان چیزوں کے اندر غور کر تو وہ تو اشار سنی ہے یہ جو سورج چاند ستارے کائنات میں تیر رہے ہیں اور دوسری بات یہ وہ کمر پتھر نہ ہو منازلہ اور جن الجن قدیم ہر ہر چیز کی ایک منزل اور ایک راستہ اللہ نے مقرر فرما دیا اب اس سے وہ ہل نہیں سکتا سورج اور جو جو وقت ہے اس کے طلوع ہونے کا غروب ہونے کا چلنے کا رفتار کا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی اور وہ مقرر شدہ زاویے نے دائرے میں اسی وقت کے مطابق ایک ایک سیکنڈ دیکھو سورج آج سے ایک ہزار سال پہلے جو یعنی آج کیا تاریخ ہے پانچ چار اگست ہے چار اگست کو آج صبح جو سورج طلوع ہوا تھا ایک ہزار سال پہلے بھی اسی وقت ایک سیکنڈ دیر نہ سویر اسی وقت ہوا تھا اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوا ایسی ایکوریٹ نظام اللہ نے بنایا تو ان ان چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ کیسے تھامے ہوئے ابھی یہ میرے ہاتھ میں یہ ٹشو ہے یہ میں نے گرایا دیکھیے اتنی ہلکی چیز بھی نیچے گر رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی بڑی وزنی چیزوں کو کیسے تھام رکھا اپنے اپنے نام مبارک قیوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور جو کچھ اس میں اس قیوم کے ذریعے کمی ہوئی ہے اور حی کے حی کے حی سے حی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندہ کیا ہوا زندہ رکھا ہوا تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں تو اس کو عرب نے شعر میں بیان کروایا ارض و سما کیسے ہیں معلق ارض و سما کیسے ہیں معلق کوئی سو ہے اور نہ کوئی تھم تھم کیسے تھامنے والی چیز کوئی سو نہیں ہے کوئی تھامنے والی چیز نظر نہیں آ رہی ارض و سما کیسے معلم ارض و سما کیسے ہیں معلم کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم سارا عالم ہے بے کالم کالم کی اسی پہلے پلر کالم کھڑے کرتے ہیں نا بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے سارا عالم ہے بے کالم سارا عالم ہے بے کالم وار میرے رب العالم وار میرے رب العالم سارا عالم ہے بے کالم سارا عالم ہے بے کالم وار میرے رب العالم وار میرے رب العالم ارض و سما کیسے ہیں معلق ارض و سما کیسے ہیں معلق کوئی سو تو ہے جی نہیں ہے کوئی کیونکہ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اللہ کی ذات لامحدود ہے جتنا پہچانتے جاؤ جتنا پہچانتے جاؤ کوئی ساحل نہیں کوئی حد نہیں ہے جتنی زیادہ معرفت اللہ کی نصیب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا عمل قیمتی ہوگا سنا نے معرفت کیوں چاہیے معرفت اس لیے چاہیے کہ معرفت عمل کی قیمت کو بڑھاتی ہے معرفت اور محبت معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت جس محبت کے ساتھ عمل کرے گا جتنی زیادہ محبت کے ساتھ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے عمل کی قیمت ہو جائے گی کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک دفعہ اللہ کہیں تو ان کا یہ اللہ کہنا یہ ساری امت سارے صحابہ اور ساری امت کے ہے اللہ کہنے سے بڑا ہوا کیا وجہ ہے کہ جو معرفت اور محبت سین نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئی وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں کسی صحابی کو حاصل نہیں جس معرفت اور محبت سے وہ اللہ کہیں گے ان کا ایک اللہ کہنا ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ کہنے سے زیادہ افضل ہو کیا وجہ ہے معرفت اور محبت ان کی سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی اس لیے ان کا چھوٹا سا عمل بھی وہ کیا صحابہ کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا ایک مد مد ایک پیمانے کا نام ہے ایک مد جو سستا کرنا تم لوگوں کے پہاڑ بہت پہاڑ کے برابر سونا سستا کرنے سے زیادہ بڑا ہوا جو کی کیا حقیقت اور سونا کتنا دل رہا اور وہ بھی ایک مد جو معلوم نہیں مد کی کتنی مقدار ہوتی ہے لیکن پہاڑ تو ہوئے پہاڑ تو پہاڑ ہے اور سونا پھر سونا ہے اتنا سونا بھی ہم خیرات کر دیں وہ تو صحابی تھے اور حضرت محبوبہ کا صدی رضی اللہ تعالیٰ نے ہم ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے رہتے ہیں افضل کیا کہتے ہیں ہاں نہیں جی، ایک اور بھی ہے نا اور نا بتائیے یہ بھی ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اور بھی ایک جملہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے اصل میں آج کل ہمارے یہاں نیا خطبہ شروع ہو گیا ہے مستقل و امام صاحب وہی کوئی نیا خطبہ ہے کوئی عرب شاعر ہے پڑھتے ہیں ورنہ پہلے یہ مستقل پڑھا جاتا تھا نہیں وہ حضرت ابو بکر سے خاص ہے رضی اللہ تعالیٰ افضل الصحابہ ہی ہے یہی مفہوم یہی ہے اس کا کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ کیا وجہ ہے وہ رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی صحبت کی تھی وہ رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر نے غار میں گزاری تھی ہے نا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنی مانی رسول کے ساتھ اللہ ہے تمہارے تیرے ساتھ بھی اللہ ہے یہ معیت خاصہ جو آپ آپ کو نصیب ہوئی حضرت ابو کر سکتی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فرما دیتے تھے کہ میری ساری عبادت اے ابو بکر آپ لے لیجئے وہ ایک رات کی عبادت مجھے دے دیجیے یہ چیز قیمت دیکھو صحبت کی کیا قیمت کہ صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی کیا قیمت تھی کہ حضرت عمر جیسا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اور کون ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مراد نبوت سے مراد نبوت سے دونوں حضرات ایک حضرات نہیں کہنا چاہیے یہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ایک ایک مراد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو جہل اس کا بھی نام عمر تھا اور ان کا بھی نام عمر تھا یہ عمر ابن الخطاب اور وہ عمر ابن حشام لیکن ظالم کو ستانے کا کیا انجام ملا کہ وہ قیامت تک اس کو لوگ ابو جہلی کہتے ابو الحکم اس کو اس کا کل وہ تھا ابو الحکم کی بڑی حکمت کی باتیں کرتا تھا لیکن لفظ کیا پڑا قیامت تک کے لیے ذلیل ہو گیا نبی کو ستانے کا اور کفر ان کے انجام کیا ہوا قیامت تک ذلیل ہوا قیامت تک ہر آنے والا اس کو ابو جہلی کے نام ملا یہ تو بہت کم بیان کی جاتی ہے بات کہ اس کا نام عمر بن حشام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب نیا نیا آیا اور بہت کفار کم کرتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ عمرین میں سے کسی کو ایمان کا عمرین یعنی دو عمر یا تو عمر ابن سطاج یا عمر ابن حشام ان دو میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے سرکار تو ان کے ان کے حصے میں اللہ نے یہ دولت لکھی عمر ابن تو مراد نبوت تھے اور چلے تھے نوز اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے کس ارادے سے چلے تھے اور مگر اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے کہ گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر بڑے خطرناک ارادے سے آئے کہا آنے دو دیکھیں گے آئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی اور پوچھا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو تو خاموش اور غریبان میں ہاتھ دے کر چھٹکا دیا گھٹنوں کے بل کے یا رسول اللہ ایمان لاتے ہیں ایمان سے سرفراز سلمان کیا ارادہ لے کے چلے تھے اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی کسی کو عقل نہیں جانو معلوم نہیں ہم کس کو سمجھ رہے ہیں اوپر کیا فیصلہ اللہ کیا لکھا ہوا ہے ہے نا تو اور یہ وہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ ایمان لے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے اسلام میں یہ وہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں صحبت کی قیمت دیکھیے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر مجھے وہ ایک رات کی عبادت مجھ کو دے دو اور ساری عمر کی عبادت ساری عمر کی ساری عبادتیں تو ملے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی مائیت کی کیا قیمت تھی نا تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے گیا وہ تو ہے ہی وہ مجھے یاد نہیں اتنی آسانی سے جاننے چھوڑ کے کیا وقت ہوا چلو بس اب دیکھیں اشعار سنا دیتے ہیں اچھا ہمارے حضرت کے دو اشعار جو ہے نا یہ حرمین شریف حرم کعبہ شریف ہے یہ اشعار جو میں آپ کو سنا رہا ہوں میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ والے جو ہے شیر بنا کر نہیں کہتے لکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے قلب کے اوپر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ الہام فرماتے ہیں اشعار امت کی ہدایت کے لیے اور امت کو اللہ کی محبت سکھلانے کے لیے اللہ کی محبت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ اشعار ان کے قلب پہ وارد کرتے ہیں تو وہ اس کو کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں بس یہ ہے اس کی کہانی شاعری مد نظر ہم کو نہیں واردات دل لکھا کرتے ہیں جو دل بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو تو یہ دو اشعار جو ہیں اور کے ہمارے یہ کعبہ محترم کے سامنے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا گل یہاں کیا مراد ہے دنیا کی ہر رنگین کفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی حضرت والے کا شعر ہے کفس کیفس مانے قید خانہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کیوں اس لیے کہ بھائی کوئی بچہ اپنے باپ سے بچھڑ جائے کتنی بڑی اس کو باغ اور جھولے اور یہ سب کچھ دے دیا جائے اور اس کے بعد وہ بچھڑا ہوا ہے بتائیے اس کو خوشی ہوگی تو بندہ اپنے اللہ سے بچھڑا ہوا ہے اصل میں یہ رشتہ ہم لوگ بھول گئے رشتے کی یاد ہم تازہ نہیں کرتے جس دن یہ رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہم کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی اور ہم اس سے فرار ہو کر اپنے محبوب سے ملنا چاہیں گے پسند کریں گے آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن جس دن یہ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ سے اپنا رشتہ قائم ہو گیا اس دن بندہ چاہے گا کہ کب میں اپنے اللہ سے ملاقات کب اپنے محبوب سے ملاقات سنا نا تو یہ گل گلوں کے اندر سارے حقیقت تو ہی حضرت نے اس کو بننا ہے گل آج کل کیونکہ سب سے بڑا فتنا بے پردہ عورتوں کا ہے ان کو دیکھ دیکھ کر اور نیٹ میں ننگی فلمیں دیکھ کر اور شکلیں دیکھ کر انسان اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اس لیے جہاں بھی گل کا لفظ آئے گا یا گڈ بدھ جسے کہتے ہیں بٹ یہ بدھ بھی یہی نامیرم عورتیں جن کی آدمی بد نظری کر کے اپنے ایمان کا خرابہ کر لیتا ہے ہر جگہ یہی اکثر مطلب یہی ہوتا ہے لیکن بلی مطلب میں بلاوت ملے وسیع معانی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی رنگین ہیں یہ سب عارضی اور پانی ہے ہماری منزل تو یہ ہے ہی نہیں یہ تو بھائی بالکل عارضی تھوڑی دیر کو ہم یہاں آئے ہیں اس کے بعد ہماری حقیقی اور غیر فانی اور ہمیشہ کی زندگی تو وہاں ہے نا ہماری نعمتیں ہمارے لیے سب وہاں جمع ہیں یہ تو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے آئے تو جہاں بھی گل کا مطلب آئے گا تو مطلب یہ کہ دنیا کی جتنی بھی ہے نہ گل سے مجھ کو مطلب تصور ملائیں کہ کعبہ سامنے ہے کعبہ شریف اور وہاں یہ اشار حضرت نہ گلو سے مجھ کو مطلب نہ گلو کے رنگ بو سے نہ گلو سے مجھ کو مطلب نہ گلو کے رنگ بو سے کسی اور میں کسی اور سے جا رہا ہوں یہ رنگینیاں میرے لیے نہیں ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے سرکشی کی اور دنیا کا دھوکہ ان پر غالب آ گیا میری یہ یہ میری اوقات نہیں ہے میری یہ قیمت نہیں ہے مرنے والی پانی مٹی ہونے والی چیزوں پہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا میری زندگی نہیں ہے میں تو کسی اور سے میری زندگی کہیں اور اس کا تھارا اس کا رخ کہیں اور نگلو سے مجھ کو مطلب نہ نگلو کے رنگ بو سے نہ نگلو سے مجھ کو مطلب نہ نگلو کے رنگ گرے در زمین پر میرے عشق جو گرے ادھر زمین پر جو شخص اللہ کی محبت میں اور اپنے خطاؤں اور گناہوں پر ندامت میں آنسو بڑھاتا ہے یہ اس کی قیمت بیان کی جا رہی ہے گناہ گار کے ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں اللہ کے نا ہاں اس کی کتنی قدر ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے دوستوں بندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے کتنا بھی خطا کار دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکم خطاون ارے تم سب کے سب خطا کار مخاطب کون صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی ہستیاں کل لکم خطاون کیوں یہ مطلب نہیں ہے ناول مہا کا بلکہ اللہ کی عظمت کے سامنے ہمارا ہر عمل کو خطا ہے دوستوں کو پتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے اس لیے فرمایا کل تم فتعون مگر کیا فرمایا خیر الفتعین طوابون تم میں سے بہترین خطا کار کیا عجیب عنوان ہے خطا کار کبھی بہترین ہو سکتا ہے خطا کار تو خطا کار ہے برا ہے لیکن کیا فرمایا آگے پوری خبر ہے اس کی کہ کون سے کون سے خطا کار بہترین ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں لوٹنے والے ہیں اللہ توبہ مانی لوٹنا اللہ کی طرف لوٹنا اللہ گناہ کر کے ہم آپ سے دور ہو گئے تھے اب اب ہمارے محبوب ہیں حقیقی ہیں آپ ہمارے خالف مالک ہیں گناہ کر کے ہم آپ سے دور ہو گئے تھے اب ہم پھر توبہ اور استغفار کر کے استغفار بھی کرتے ہیں استغفار مانی گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنا توبہ مانے رجوع کرنا پھر ہم واپس آ گئے آپ کے دربار میں پھر واپس آ گئے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں پھر آپ کی طرف لوٹ لوٹ کے آ گئے جائیں کہاں اللہ ہاں، ہمارا کوئی گھر بھی نہیں ہے آپ بھی تو ہمارے ہیں ہم آپ کے آپ ہمارے ہیں ہم کہاں جائیں گے پھر لوٹ کر اللہ پھر ہاتھے تھے تو یہ ہے ادھر زمین خیل خطائی میں تباہون بائیں کر کے بہترین خطاکار کون ہیں تباہون توبہ کرنے والے اللہ سے رجوع کرنے جو گرے در زمین پر میرے آسوں کے دولت ہے قیمت کے فرش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش پر بلا دیا ہاں، اللہ کا محبوب بن گیا اطاعب وہ حقیق اللہ ہو گیا توبہ کرنے والا ارے کسی صدر کا وزیر اعظم کا بادشاہ کا نہیں آکم الحاکمین کا محبوب بن گیا جتنی بڑی چیز ہے زمین سے آسمان پر چلا گیا ایک دم توبہ کیا چیز ہے جو گرے در زمین پر میرے آش کو کیسے پائے میں کوئی چیز ناپید ہے ہی نہیں تو باہر سے درامد کرتے ہیں نا جیسے بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں باہر سے منگاتے ہیں کوئی اس کو کہتے ہیں بھائی باہر کا امپورٹڈ ہے یہ قید قیمت ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے اللہ کے دربار میں اشک ندامت کے آنسو نہیں ہیں اللہ نے رکھے نہیں فرشتے ہیں سب کچھ ہیں عشق کے ندامت ان کو نہیں حاصل کیونکہ گناہ کرتے ہی نہیں گناہ کرتے تو ان کو ندامت ہوتی گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے ان کے اندر معذیت کا تقاضا ہی نہیں ہے اللہ نے رکھا ہی نہیں تو اللہ کو تو یہ آنسو جو دنیا سے اللہ کے یہاں امپورٹ ہو کے جاتے ہیں اس کی اللہ بڑی قدر اس لیے بندی نہیں اللہ قدر کر پاتے ہم اللہ کی طرف نہیں آتے اللہ کتنی قدر فرماتے پاتے ہیں بندے کے آنسو کتنی قدر کرتے ہیں پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے پھر بھی ہم اللہ کی ناپرمانی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں داڑھی رکھنے میں آر محسوس ہوتی ہے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے میں ہم کو شرم آتی ہے محسوس ہوتے اتنی قدر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں صاحب فرماتے ہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ ہوتے آج آنسو ارے دوستو پھر دو آنسو کی قیمت دونوں جہان کی دولت کے جگہ اکٹھی کر دو خدا کی پسند یہ دو آنسو کی قیمت یہ دونوں جہان کی پوری کائنات نہیں ادا کر سکتی یہ دو آنسو وہ چیز ہیں میرے مرشد فرمانے تھے ارے کیا سارے کا سارا سمندر بہا دو لیکن گناہوں سے انسان پاک نہیں ہو سکتا دو آنسو بہا دے انسان پاک ہو گیا کتنے رحیم اور کریم مالک سے بالا پڑا ہے اس کو پھر ان کی نافرمانی پھر ان کی سرکشی کتنی حماقت کی بات کری اتنی قدر والے اتنی قدر فرمانے والے اتنے مہربان مولا کی نافرمانی بس کوئی بہت ہی جاہل بہت ہی احمد ہوگا جو اللہ سے دور ہوگا صحابہ کا اجماع ہے اس قول پر کلن اصل اللہ جاہل جاہل وہ ہے جاہل یہ لوگ ہیں جو کفار ہیں جو ساری مخلوق کی آخر تک پہنچ گئے لیکن ہم اس کے خالق تک نہیں پہنچے بتاؤ جاہل کون ہے ارے مسلمان کتنی کمزور حالت میں ہو معاشی طور پر پڑھا لکھا بھی نہ ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ کلمہ اس کے پاس ایسی دولت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ شاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے کے اندر اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات زمین و آسمان اور جو کچھ دولت اس میں ہے وہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ وہ پلڑا ڈوب جائے دوستوں کلمے کی دولت کو کیا تم معمولی سمجھتے ہو ایک مسلمان کتنا بھی غریب ہو کتنا بھی بیکار ہو کچھ بھی ہو نماز بھی نہیں پڑھتا ہو دوستوں اور داڑھی بھی نہ رکھتا ہو نیک عمل بھی نہ کرتا ہو لیکن خلق کے اندر اس کے اللہ کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے صحابہ کی محبت موجود ہے اولیاء کی محبت موجود ہے نیکی کی محبت موجود ہے خدا کی قسم کروڑوں کروڑوں کفار کروڑوں کروڑوں بڑی بڑی مملکتوں سے زیادہ افضل ہے کتنی بھی خدمت کو پھاڑ کر لیں کتنے نیکی کے کام کر لیں مفت دوائیاں تقسیم کر دیں کمبل تقسیم کر دیں ساؤ کتنا کچھ یعنی دولت سے دولت لٹا دیں لیکن خدا کی قسم ایک مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے ایک مسلمان پھر بھی ان سے ہے کتنا بھی گناگار ہو کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن کلمہ اس کے پاس ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے ہاں۔ ہم اپنی دولت سے ہمیں واقفیت نہیں ہے کہ ہم کیا لیے پھر رہے ہیں اس کو کلمے کو ہم معمولی سمجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا پڑو سے مجھ کو مطلب نلو کے رنگ سے نلو سے مجھ کو مطلب نلو عبادات کی کتنی قدر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ گھر والوں کو بھی اور تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا دے اور یا صدیقین کی خط انتہا کا فرما دے اللہ ہمیں جان دینے والا بنا اپنے احکامات پر عمل کرنے میں اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں ہم جان دینے کا جذبہ رکھیں گے اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر کو مرض یہ جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ ارے کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا دوستو چند منٹ بولا کے نکالو صبح ہو یا شام ہو دو چار منٹ مرافع کرو کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن دنیا سے جانا اللہ کو منہ دکھانا جنت بھی ہے روزہ بھی ہے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے بس مختصر تھا یہ مراقبہ دو چار منٹ ہر فارم ہم میں سے ہر ایک میں اور سب تھی یہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ راستہ بالکل آسان اور آسان اور میں ابھی آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جس شخص کو کسی کی نصیحت بالکل اثر نہ کرتی ہو فائدہ نہ ہوتا ہو بالکل ہی دنیا سے دل چپک گیا ہو اس کو چاہیے کہ زیادہ کچھ کام نہ کرے اگر نہیں تو قرآن پاک کی تفصیل قرآن پاک کھولے اور ہمارے بزرگوں کی جو تفصیل ہے ادھر ادھر کی تفاصر نہیں جو جن لوگوں نے عربی زبان سیکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں آج کل آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس لیے سوچ سمجھ کر جیسے ہمارے بزرگوں کے مولانا مفتی تفیشمانی صاحب کا آسان کر قرآن ہے ایسی اگر اور زیادہ شوق ہو تو حضرت مفتی شفیع صاحب رہے اللہ کا معارف القرآن ہے حضرت مولانا ادریس گاندھی بھی رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القرآن ہے لیکن ان کی زبانیں ذرا مشکل ہیں قرآن پہلے کے لکھے ہوئے ہیں تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بولے نہیں جاتے سمجھ میں نہیں آتے تو جس کی اردو انتہائی کمزور ہو وہ آسان ترجمہ قرآن پڑھے جس کی اردو تھوڑی سی اچھی ہو معرف قرآن پڑھے یا دوستوں آنکھیں کھل جائے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ایسی اگر کسی کو شوق ہو تو عثمانی کی کی ہے وہ پڑھے لیکن پوچھ کر پڑھے ادھر ادھر کے تو اللہ میں اگر میں اللہ میں نہیں آج کل ذلامے زیادہ زلام میں جو گمراہ کر رہے ہیں خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس لیے پوچھتا پوچھ پاچھ کی کیونکہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے دوستوں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں تو اس لیے اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرو جان سے بھی زیادہ حفاظت کرو ہے نا میرے مرشد کیا فرماتے تھے فرماتے تھے کہ بھائی مال دے کر جان کی حفاظت کرو آج کل ہے نا ٹھکا ٹھک مال مال دے کر جان کی حفاظت کرو جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں مال قیمتی نہیں مال پھر اللہ دے دیں جیسے پہلے دیا تھا ویسے پھر دے دیں پہلے کون سا ہم لے کے پیدا ہوئے تھے کوئی شخص ہے جو کہہ سکے ہم اپنا مال پہلے ہی لے کے پیدا ہوئے تھے مارکیٹ ریٹ ہی لے کے نکلے کوئی ہے ایسا تھا جب پہلے جس نے دیا تھا وہی پھر دوبارہ دیتے اس لیے فرما دیتے کہ مال دے کر جان کی عبادت کر لو جان دے کر ایمان کی عبادت کر لو ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں بس ایمان پر موت آئی سمجھو ساری کامیابی کامیابی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سے اس نے خاتمہ نصیب فرمایا ایمان پر موت نصیب فرمائی اور کامل ایمان پر موت نصیق اپنی کامل رضا نصیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آنکھوں بھی نصیب فرمائے میرے مرشد فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد شہر شاہ عبدالغنی صاحب کل پوری اللہ علیہ جب آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے تو ان کو دونوں ہاتھوں سے ایسے چہرے پر مل لیتے تھے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں یہ آنسو لگیں گے اللہ کی محبت کے آنسو اور عشق ندامت کے آنسو دو دم کی آگ اس پر ہرا اور ایک بات بتلاؤں چہرے تو آپ نے مل لی اور باقی جسم کیا جاننا میں جائے گا نہیں جب چہرہ اللہ نے <laughs> وہ لوگ سے میرے سے قریب پا ہے نا باقی کسی جہنم میں نہیں ڈالیں بہت قریب بہت یہ سنت ہے کہ آنسو کو اگر آ جائیں تو نعمت سمجھ کے پھیلا دیں نام ساتھ یہ جو پانی بہتا ہے ہم تو خیر کوئی چیز نہیں لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے بھی جو پانی بہتا ہے اولیاء اللہ کے ہمارے لیے اولیاء اللہ کے جو یہ پانی بہتا ہے یہ بھی آنسو ہی ہوتا لیکن اس کو پھیلائیے مت اس کو میں بایا ہاتھ استعمال کر